اليوم يعيس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العلي العظيم محترم بزرگوں اور بھائیوں قرآن کریم صورت المائدہ کی تیسری آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اسی آیت کی روشنی میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنی مقصود ہیں آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے آج کے دن یا صینہ کفرو من کو کفار تمہارے دین کے بارے میں مایوس ہو چکے ہیں فلا تخشوہم بس ان سے نہ ڈرو وخشونی اور مجھ ہی سے ڈرو الما اکمل تو لکم دین میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا ہے وہ اتمم تو علی کم نعمتی اور اپنی نعمت کی تکمیل کر دی ہے ور عزیۃ القم الاسلام دینہ اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے میں نے پسند کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ پس منظر آپ نے سامنے لائیے کہ جو اس آیت کا ہے اس آیت کے نزول کا کہ یائس یا صلزینہ کا دینکم آج کے دن سب کے سب کفار تمہارے اس دین سے متعلق مایوس ہو چکے ہیں کہ نہ اس دین کو اب مٹایا جا سکتا ہے نہ اس دین کو مغلوب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس دین کے اندر کسی قسم کی تبدیلی اور تحریف کی جا سکتی ہے اب ان کفار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈرو تو صرف مجھ ہی سے ڈرو بس میرا ڈر تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے میرا خوف اور میری خشیت تمہارے قلوب کے اندر جاگوزی ہونی چاہیے ذرا غور کیجئے کہ ساتویں صدی چھٹی صدی عیسوی اور ساتویں صدی عیسوی کا وہ زمانہ کہ دنیا بھر میں ہر طرف ظلمت ہی کا دور دورہ تھا اندھیروں نے ساری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا جہالت ہر طرف چھائی ہوئی تھی ایسے عالم میں اللہ کے آخری نبی اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست ہوتی ہے مشرق اور مغرب شمال اور جنوب عرب و عجم ہر طرف ایک اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ماں سوا کی پوجا اور پرستش ہو رہی تھی غیر اللہ کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا انسانوں نے جزیرت العرب کا بھی یہی عالم تھا اور روم میں بسنے والے انسانوں کا بھی اور ایران میں رہنے والے انسانوں کا بھی یہی عالم تھا ہندوستان کی سرزمین بھی تینتیس کروڑ سے زائد بتوں کے سامنے اپنی جمیروں کو جھکائے ہوئے تھی ایسے عالم میں حضور علیہ السلاۃ وسلام کی بے ہوتی ہے اور آپ سب سے پہلے جزیرت العرب اور اس کے شہر مکہ کے مکینوں کو اللہ کی توحید کی طرف اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں یا یوناس اوبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء واخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں سب کو اسی نے پیدا کیا تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ تمہارا وہ رب ہے کہ جس نے آسمان کو چھت بنایا زمین کو فرش بنایا اور بادلوں کی صورت میں بارش برسائی اور پھلوں کے ذریعے تم نے عطا کیا جب تم یہ جانتے ہو کہ یہ سب کچھ ایک اللہ ہی کر رہا ہے اس کی ربوبیت میں کوئی اور شریک نہیں تو پھر اس کی عبادت میں اس کی اطاعت میں بھی کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے جب خالقیت اس کی ہے ربوبیت اس کی ہے عدم میں سے وجود بھی اسی نے تمہیں عطا کیا ہے اور تمہاری پرس کا انتظام بھی اسی نے کیا ہے تو پھر عبادت بھی صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے لیکن جب دنیا کفر و شرک میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی اس دعوت کو بلند کیا وہ سب جانتے ہیں کہ سب نے سنی انسنی کر دی اور پھر جو دور شروع ہوتا ہے سب کے سامنے ہے کہ مکہ کا تیرہ سالہ دور تکلیفوں اور مصیبتوں کا دور ہے جس میں آپ کے پیروکاروں کو جس طرح ستایا جاتا ہے کسی کو انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے کسی کے جسم پر پتھر کی سلے رکھی جاتی ہیں کسی کو سیرا کی تپتی ریت پر جو ہے بچھا دیا جاتا ہے جسم کی چربی جو ہے وہ پگھل رہی ہے کسی کی ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی جاتی ہے دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے دونوں کو مخالف سمتوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے جسم جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے لیکن ظالموں کو ترس تک نہیں آتا صرف اکتفا آپ کے پیروکاروں ہی تک نہیں کرتے بلکہ خود گرانہ نبوت بھی جو ہے شب ابی طالب کے اندر جو ہے وہ اس طرح محسور کر دیا جاتا ہے کہ بچوں گرانہ نبوت کے معصوم بچوں کے رونے کی چلانے کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے آوازیں بلند ہوتی ہیں مکہ کے سردار سنتے ہیں لیکن کسی کے دل میں جو ہے وہ نرمی پیدا نہیں ہوتی مکہ کے تیرہ سال جو ہے وہ اس طرح گزرتے ہیں بلاخر مدینہ میں پہنچتے ہیں مجبور کر دیے جاتے ہیں سرزمین مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اس سرزمین کو جس کے ساتھ ان کو محبت تھی اس لیے محبت تھی کہ وہ روئے زمین کا مرکز بھی تھا اور ابراہیم و اسماعیل علیہ و وسلام کے مقدس ہاتھوں کا تعمیر کردہ اللہ کا وہ گھر کے جس نے دائمی نو انسانی کے لیے قبلہ و کعبہ بننا تھا وہ بھی وہاں موجود تھا اس گھر کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں تھی لیکن صرف اس لیے کہ دشمنوں نے زمین کو تنگ کر دیا تھا کہ آپ تو عید کا عالم کیوں اٹھائے ہوئے ہیں اور مخلوق خدا کو ایک اللہ کی عبادت ایک اللہ کی بندگی کی طرف دعوت کیوں دیے چلے جا رہے ہیں آپ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں یہ ساری باتیں جھیلنا آپ کے لیے آسان ہے سرزمین کو چھوڑے چلے جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں بیت اللہ ہمارا جی تو نہیں چاہتا تمہیں چھوڑنے کا لیکن کیا کیا جائے تمہارے مکینوں نے جو ہے وہ ہمارے لیے اس زمین کو جو ہے وہ تنگ کر دیا ہے مدینہ میں پہنچتے ہیں مدینہ میں بھی کوئی آسانیاں نہیں ہوتی سب جانتے ہیں کہ سن ایک ہجری کا دور جو ہے وہ ایسا دور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار آپ کے صحابہ اکرام رضمان الجمعین ماجرین بھی اور انصار بھی باشندگان مدینہ بھی اور جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں وہ بھی ساری ساری رات جو ہیں وہ پیرا دے رہے ہیں ان کی ٹولیاں بنی ہوئی ہیں کہ کہیں کسی وقت جو ہے وہ دشمن مکہ پر حملہ آور نہ ہو جائے اور مکہ مدینہ پر حملہ آور نہ ہو جائے اس لیے کہ مکہ والوں کو اصل دشمنی تو اس دین سے ہے اس توحید سے ہے جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تعلق ہے مکہ کے سم بشندے بشمول ابو جیل اور اتبا اور شیبہ اور ولید اور امیہ بن خلف اور ابو لاب سارے کے سارے سرداران قریش بیک زباں ہو کر یہ کہتے تھے کہ آپ کی سیرت آپ کے کردار سے زیادہ پاکیزہ اور بلند کسی کی سیرت اور کردار نہیں ہے صادق آپ ہیں امین آپ ہیں ہم نے آپ جیسا صادق اور امین نہ صرف شہر مکہ میں بلکہ اس دنیا کے اندر دیکھا نہیں جہاں تک آپ کا تعلق ہے آپ کے کردار کا تعلق ہے اس کو وہ مانتے تھے اعتراف کر چکے تھے اصل دشمنی تو اللہ کے دین سے تھی اللہ کی توحید سے تھی اس لیے ان کی کوششیں یہی تھی کہ مدینہ کے اندر بھی جو ہے وہ اس دعوت کو پنپنے نہ دیا جائے پھر کیا ہوا دیکھنے والوں نے کیا دیکھا نہیں کہ دو ہجری میں پھر بدر کے میدان میں آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نہتے ساتھیوں کو ساتھ لے کر جو ہے میدان بدر میں اترے دو ہجری میں جو ہے مارکا بدر بپا ہوا تین ہجری میں جو ہے وہ عہد چار ہجری میں نذیر پانچ ہجری ہجری میں میں خندق چھ سات ہجری میں قصبۂ خیبر آٹھ ہجری میں بلا کر مکہ فتح ہوتا ہے پھر ہنین کا مارکا بھی بپا ہوتا ہے پھر نو ہجری میں تبوک کی طرف جو ہے وہ لواں دواں ہوتے ہیں اب دس ہجری کا وہ مرحلہ ہے کہ جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں میدان عرفات میں نو ذی حجا کا دن ہے عرفات کا میدان ہے اور جمعہ کا مبارک دن عصر کی نماز کا وقت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایک لاکھ چوالیس ہزار سے زائد مجمع کے سامنے اپنا آخری خطبہ جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں اتنے بڑے مجمع کے سامنے کہ اب یہ مجمع جو ہے صرف مکہ والوں کا نہیں تھا صرف مدینہ والوں کا نہیں تھا صرف طائف والوں کا نہیں تھا صرف حجاز ہی کا نہیں تھا ریگستان عرب جزیرت العرب کے ہر طرف سے جو ہے وہ جوک در جوگ جو ہیں وہ لوگ میدان عرفات میں جمع ہیں اور سب کے سب اس طرح جمع ہیں اب کوئی ابو لاب نہیں ہے اب کوئی اتبا نہیں ہے اب کوئی شہبہ نہیں ہے اب کوئی ولید نہیں ہے اور اب کوئی امیہ بن خلف نہیں ہے اب کوئی عبداللہ بن ابئی نہیں ہے اب منافقین سرنگو ہو چکے ہوتے ہیں اب یہود اور نصارہ جو ہیں وہ مغلوب ہو چکے ہیں اب مشرقین مکہ سے جزیرت العرب جو ہے وہ خالی ہو چکا ہوتا ہے اس حال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری خطبہ اس طرح ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کے سامنا سامنے جتنا بھی مجمع ہے اس مجمع کے ہر فرد کی یہ خواہش ہے کہ زبان نبوت سے اب جو جملہ نکلے جو کلمہ نکلے اس کو آپ میں اپنے سینے کے اندر جو ہے وہ اس طرح محفوظ کر لوں کہ آنے والی نسل انسانی تک پہنچاتا چلا جاؤں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ کیا ارشاد فرمایا تھا ایسے عالم میں جو ہے یہ آیت اتر رہی ہے اور اس وقت اتر رہی ہے کہ علی سلزین کا فرو من دین فلا تخشوهم وخشوني آج کے دن کفار تمہارے دین کے بارے میں مایوس ہو چکے ہیں سب کفار جزیرت العرب کے بھی اور مشرق و مغرب شمال و جنوب اور آنے والے قیامت تک جتنے بھی کفار ہیں سب کے سب مایوس ہو گئے ہیں چوٹی کا زور لگایا اپنی بیویوں کو بیوہ بھی کیا اپنے بچوں کو یتیم بھی کیا اپنا سارا اور ساز و سامان لے کر آگے جو ہو سکتا تھا ان سے انہوں نے کر دکھایا لیکن اب مایوس ہو چکے ہیں کہ اس دین کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا اس دین کو مٹایا نہیں جا سکتا اس دین کو شکست نہیں دی جا سکتی یہ دین ایسا دین ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ کسی تھنک ٹینک کی رپورٹ نہیں ہے یہ کسی دانشور کی یاوا گوئی نہیں ہے یہ کسی نام نہاد محققین کے گروہ کی خرافات نہیں ہیں فرم دین آج کے دن سارے کے سارے کفار سب تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں کہ اس دین کو مغلوب کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس دین کو شکست دینا ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس دین کو مٹانا ہماری ہمت کا حام اور نہ اس دین کے اندر جو ہے وہ کوئی تحریف ہو سکتی ہے نہ اس دین کے اندر جو ہے وہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے نہ اس دین کے اندر کوئی کمی بیشی اور اضافہ ہو سکتا ہے یہ دین غالب رہے گا اور یہ دین محفوظ رہے گا اس کو کوئی مخلوق نہیں کر سکتا الیوم یائس الذین کفروا من دینکم یہ کہنے والے کون ہیں کل نو انسانی کیا ساری کی ساری مخلوقات آسمان و زمین ساری مخلوقات کا جو خالق ہے کہ جس کا ارادہ ہی مراد ہوتی ہے ادار یقول لہو شعین کن فیقون جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا بس اس کے ارادے اور اس کی مراد میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا بس جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے سارے انسانوں کو وہ سنا رہا ہے یشا ید ہب کم وہ یا آخری اگر وہ چاہے تم سب کو جو ہے وہ لے جائے مٹا دے ختم کر دے اور لوگوں کو لے آئے اس کا تو ایسا اختیار ہے اس کے لیے کسی ٹیکنالوجی کسی سائنس کسی ڈراؤن کسی ہائیڈروجن کسی نائٹروجن کسی چیز کی ضرورت اس کو نہیں ہے جن قوموں نے بغاوت کی تھی اور سرکشی کا علم بلند کیا تھا جاننے والے جانتے نہیں ہیں آخری اور دائمی کتاب کے اندر جو ہے وہ اس نے بتلا دیا کہ بس ایک چیخ ہی تو بلند ہوتی ہے ایک چیخ بلند ہوئی اور پوری کی پوری بستی جو ہے وہ ہلاکت سے دو چار ہو گئی وہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے من اشد منا ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے ہم چاہیں تو درختوں کو تنوں سے پکڑے اور جڑ سمیت جو ہے وہ اکھاڑ کے رکھ دیں پہاڑوں کو تراشی اور ان کے اندر محلات بنا رہے ہیں لیکن جس وقت اللہ کا عذاب آیا کانم آجاد نخل خاویہ اس طرح بے حص پڑے ہوئے ہیں جس طرح کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے تھے وہ حل لہم نمبا کیا کوئی باقی ان میں نظر آتا ہے کیا کوئی عاد کوئی سمود جنہوں نے مخالفت کی تھی سیدنا داؤد علیہ السلام سیدنا صالح علیہ السلام کیا قوم نو کا کوئی فرق کہ جس نے نو علیہ السلام کی تقزیب کی تھی آج دنیا کے اندر باقی ہے اور جس نے کہا تھا نا رب کو ملا میں تو سب سے بڑا رب ہوں من میں اپنے علاوہ کسی کو علاج جانتا ہی نہیں ہوں آج وہ فرعون اور فرعون کی ضروریت کہیں دکھائی دیتی ہے وہ نمرود کہ جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا حاج ابراہیم فی ربی ان آتا اللہ الملک کیا آج وہ نمرود اور ان نماردہ کی کوئی نسل دکھائی دیتی ہے اس ساری کائنات کا تنہ تنہا مالک اور خالق ایک اللہ ہے وہ اللہ فرما رہے ہیں الیوم یائس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم وخشونی آج کے دن سارے کفار تمہارے دین کے بارے میں جو ہیں مایوس ہو چکے ہیں کہ اس دین کو مٹایا نہیں جا سکتا اس دین کو شکست نہیں دی جا سکتی اس دین کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا اس دین کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس دین کے اندر تحریف نہیں کی جا سکتی اس دین کے اندر کمی بیشی اور اضافہ نہیں کیا جا سکتا آپ سنیں اللہ بھی کیا فرما رہے ہیں فلا تخشوہم یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرے اور آپ کے رب کہہ رہے ہیں ہم سے جس دین کو ہم جس دین پر ہم ایمان لائے ہیں وہ دین بھیجنے والا ہم سے کہہ رہا ہے وہ دین بھیجنے والا ہم سے کہہ رہا فلا تخشوہم کیا خیال ہے کہ یہ صرف ابو بکر و عمر سے کہا جا رہا تھا عثمان و علی سے صرف کہا جا رہا تھا طلحہ و زبیر سے کہا جا رہا تھا بلال و خباب سے کہا جا رہا تھا جو انگاروں پہ جو ہے وہ پلٹ رہے ہیں اور احد حد کہہ رہے ہیں کیا وہ ڈرتے تھے ابو جیل سے کیا وہ ڈرتے تھے اتبا اور شہبہ سے کیا خباب بن ارد کو کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کمیز جب اٹھائی تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کمر جو ہے وہ سیاہ اس طرح جس طرح کوئلہ ہوتا ہے عرض کیا یا امیر المومنین کفار اس طرح لٹایا کرتے تھے انگاروں پہ چربی پگلتی تھی لیکن ان کو ترس نہیں آتا تھا کیا وہ ڈرتے تھے وہ تو کفار سے ڈرتے ہی نہیں تھے یہ کن سے کہا جا رہا ہے یہ کن سے ان کی وساطت سے مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے اور قیامت تک آنے والی امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے اللہ کے نام لینے والے قیامت تک جو اسلام کو بطور دین دین مانیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور النبیین النبی گے ان سے کہا جا رہا ہے کہ فلا تخشوہم ان سے نہ ڈرو یہ کافر ڈرنے کی چیز نہیں ہے جن کے دلوں کے اندر توحید نہیں ہے جن کے قلب کے اندر اللہ پر ایمان نہیں ہے جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے جو دنیا کے اندر جو ہیں وہ غرق ہیں اور جو غیر اللہ کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں وہ غیر اللہ جو ہے وہ بتوں اور مورتیوں کی صورت میں ہو پروتوں اور مجاوروں کی صورت میں ہو جنات اور شیاطین کی صورت میں ہو رسم و رواج کی صورت میں ہو باطل نظاموں کی صورت میں ہو افکار اور نظریات کی کی صورت صورت میں میں ہو ہو لیڈروں غرض غیر اللہ جس صورت میں بھی ہو اس غیر اللہ کو جو اپنا معبود مان رہے ہوں اور اس کی اطاعت کر رہے ہوں دوسرے معنوں میں اپنے نفسی کو جنہوں نے اپنا معبود مانا ہوا ہو افرائی خدا کیا تو نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنے نفس ہی کو جو ہے وہ اپنا الہ مانا ہوا ہے جو نفس کی بندگی کرنے والے ہیں اور نفس کے سامنے جھکنے والے ہیں اور نفس کی خواہشات نفس کی لذات اور نفس کی چاہتوں کو اپنے مطلوب اور مقصود جاننے والے اور اپنی ساری صلاحیتیں اسی کے لیے خرچ کرنے والے اور دنیا میں آنے کی غرض و جنہوں نے یہی سمجھی ہوئی ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا جن کو یقین نہیں ہے بلا ان سے بڑھ کر جو ہے کمزور اور بودا جو ہے کوئی اور کون ہو سکتا ہے اتنے کمزور اتنے ضعیف ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے فلا تخشوہم ان سے نہ ڈرو ایو الناس ذرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبوا الذباب شيئا لا تستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدری لوگوں غور سے سنو مثال بیان کی جاتی ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پوجتے ہیں غیروں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں غیروں کے سامنے جھکتے ہیں غیروں کو پکارتے ہیں غیروں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں لن اخلوق ہر گز وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے مکھی بھی سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے اگر مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے اس کے منہ سے جو ہے وہ صحیح سالم چیز نکالنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے طالب والمطلوب جس کو پکارا جا رہا ہے جب وہ اتنا کمزور ہے تو پکارنے والے کتنے کمزور ہوں گے ہما قدر اللہ حق قدری تم نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی اللہ کون ہے اللہ کیسے قوی ہے اللہ کیسے غالب ہے اس لیے ان کفار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں فلاح تخشو ہوں اور میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے اور یہ ایمان ہونا چاہیے اگر یہ ایمان نہیں تو پھر وہ مومن نہیں کہ قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے لے کر تا قیام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اب وید فلاح اور نجات اور کامیابی کا راستہ اسی قرآن کے اندر ہے اور یہ قرآن وہی قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور یہ وہی قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطر پر نازل ہوا وہی قرآن ہے جو حضرت علیہ السلام لے کر آئے وہی قرآن ہے جو لوہ محفوظ میں ہے وہی قرآن ہے جن کے الفاظ اور معانی دونوں منزل من اللہ ہیں اللہ کی جانب سے ہیں نہ الفاظ محمد رسول اللہ کے ہیں نہ معانی محمد رسول اللہ کے ہیں الفاظ بھی اور معانی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ امت کو پہنچایا تھا آج یہ قرآن اسی طریقے سے محفوظ اور اور مسعون ہے اور قیامت تک کسی طریقے سے محفوظ رہے گا اور اگر محفوظ ہے اور آج میں اور آپ اور سارے انسان اس کے مخاطب ہیں اور آج مجھے اور آپ کو یہ قرآن کہہ رہا ہے فلا ان سے نہ ڈرو آج کن سے آج تو اتبا نہیں ہے اتبا سے ڈرو گے آج کون شہبہ سے ڈرتا ہے مردوں سے کون ڈرتا ہے آج آج کون ہے کفار آج اس دین کے دشمن کون ہیں آج کن کی خواہش اور کن کی تمنا ہے کہ دنیا سے دین مٹ جائے مٹا نہیں سکیں گے آج امریکہ کے امریکہ کے نہ ہو برطانیہ کے نمازاں ہوں یورپ کے کلاسرا ہوں اور ہندوستان اور اسرائیل کے اکاسرا ہو دنیا بھر کے کفار سب ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں اللہ کے دین کو جو ہے وہ نہیں مٹایا جا سکتا کیا اللہ اپنی نشانی خود دکھا رہا ہے دکھاتا ہے آج سیاسی غلبہ تو نہیں ہے نا مسلمانوں کا سیاسی غلبہ نہیں ہے یہ یاد رکھیے گیا سیاسی غلبہ ہو یا نہ ہو اللہ کا دین ہمیشہ غالب دلیل کے میدان میں کوئی اللہ کے دین کو شکست نہیں دے سکتا اور بتلاؤ تو صحیح امریکہ کے فرائنا سے پوچھتے ہیں یورپ کے سے ہم پوچھتے ہیں خدا کے باغیوں بتاؤ سرزمین پاکستان کی بات نہیں کر رہے سرزمین افغانستان کی بات نہیں ہے سرزمین مصر و شام کی بات بھی نہیں ہے جزیرات العرب کی بات بھی نہیں ہے تمہیں تو یہ بتلاؤ کہ فرانس میں جو ہے بڑی تعداد جو ہے وہ مسلمان ہو رہی ہے محمد رسول اللہ کے دین پر ایمان لا رہی ہے کیوں لا رہی ہے جرمنی میں کیوں ایمان لانے والے ایمان لا رہے ہیں اسی دین پر ایمان لا رہے ہیں امریکہ میں ایمان لا رہے ہیں برطانیہ میں ایمان ہے آج دنیا کا سروے کر کے دیکھ لیجئے تبدیلی مذہب کے اعتبار سے دنیا کا پڑھا لکھا طبقہ سب سے زیادہ جس مذہب کو اور جس دین کو قبول کر رہا ہے وہ اسلام ہی کو قبول کر رہا ہے بتلاؤ تو صحیح کہ اسلام کو کیوں قبول کر رہا ہے فرانس کی سرزمین لوگ مسلموں پر تنگ ہو جاتی ہے جرمنی کی سرزمین نو مسلموں پر تنگ ہو جاتی ہے برطانیہ اور امریکہ کی زمین کا بھی یہی حال ہے اس کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کیوں مانتے چلے آ رہے ہیں جبکہ مسلمان دنیا کے اندر مغلوب ہیں کیا اس دین کا حسن و جمال ذاتی حسن و جمال نہیں ہے اس دین کا حسن و جمال ذاتی حسن و جمال ہے اس دین یہ دین اپنے کمال پر پہنچا ہوا ہے اور نو انسانی سمجھتی ہے کہ جب بھی جو اگر ہمیں نجات کی ضرورت ہے کی ضرورت ہے جس کے دل کے اندر وہ تڑپ ہوگی وہ آئے گا تو محمد رسول اللہ کے دین ہی کی طرف آئے گا کسی اور کی طرف جو ہے اس کے دل کا سکون اور اطمینان اس کو مل نہیں سکتا اس لیے اس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا فلا تخشوہم ہاں جو خطرہ ہے وہ کیا بھی سن لو ان سے نہ ڈرو آج سارا مسئلہ یہی نہیں ہے حکمرانوں کا مسئلہ کیا ہے پاکستان کے حکمران ہوں مصر و شام کے حکمران ہوں جزیرت العرب کے حکمران ہوں عالم اسلام کے جہاں جہاں حکمران مسئلہ کیا ہے ڈر کس کا ہے خوف کس کا ہے اللہ کیا فرما رہے ہیں وخشونی مجھ سے ڈرو اب مجھ سے ڈرنا ہے بس اگر میرا ڈر تمہارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے اگر میرا خوف اور میری خشیت تمہارے دلوں کے اندر جاگزی ہو جائے اگر تقوی تم اختیار کر لو اگر میری اطاعت اور میری فرم برداری اور میری عبادت اور میری بندگی تم اختیار کر لو میرے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑ لو میرے عوامر پر عمل پیرا ہو جاؤ میرے نوائی سے بچنے والے بن جاؤ اپنے آپ کو جو دین میرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اپنی زندگیوں کو اس کے کالب میں ڈھال دو دنیا کوئی قوت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی اب تمہاری بقا بھی میرے دین کے ساتھ ہے میرا دین تو محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا اور اگر تم بھی باقی رہنا چاہتے ہو اور محفوظ رہنا چاہتے ہو تو تمہاری بقا اور تمہاری حفاظت کا بھی ضامن میرا دین ہی ہے میرے دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اور میرے دین کے ساتھ وابستہ ہونا کیا ہے دل کے اندر جو ہے میرا ہی خوف ہو اور میری خشیت ہو اور جس دل کے اندر جو ہے ایک اللہ کا خوف ایک اللہ کی خشیت ہوتی ہے وہ کسی ماں سوا اللہ سے غیر اللہ سے من دون اللہ سے پھر ڈرتا نہیں ہے پھر نہیں ڈرتا پھر خوف اس کو نہیں ہوتا پھر وائٹ ہاؤس والوں کو تو خوف ہوتا ہے وائٹ ہاؤس والوں کو تو خوف ہوتا ہے افغانستان کے غار کے مکینوں کو خوف نہیں ہوتا افغانستان کے غاروں میں جو وائٹ ہاؤس اور وائٹ ہاؤس کے جتنے بھی دنیا بھر کے پیروکار ہیں وہ یورپ میں ہوں یا دنیا بھر کا وہ باطل ریاستی نظام کہ جو انہی کے تابع ہے وہ سب ایک طرف اپنے سارے وسائل کے ساتھ حملہ آور ان پر ہوں اور جن پر حملہ کیا جا رہا ہے اس کے دل کے اندر صرف ایک اللہ کا خوف ہے لہذا کسی غیر کا خوف ہے ہی نہیں کیا عجیب اللہ نشانیاں دکھاتا ہے یا نہیں اللہ نشانیاں بھی دکھاتا ہے آپ اللہ کے سن اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آج کے دن دین میں نے مکمل کر دیا ہے اب اس دین میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے یہ تمہاری زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں سب کا سب سارے مسائل میں رہنمائی اب تمہارے لیے اسی دین کے اندر ہے کسی اور کی طرف نہیں جانا عقائد عبادات معاملات معاشرت اخلاق جغرز جہاں سے زندگی کے مسائل کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے لے کر جہاں زندگی کے مسائل کی انتہا ہوتی ہے ان سب میں جو ہے یہ دین مکمل دین ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے الوم اکمل تو لکم دین دین مکمل کر دیا وہ اتمم تو علیکم نعمتی اپنی نعمت جو ہے قرآن کریم کا نصول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے میں نے جو ہے یہ نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اب دین میں نے پسند کیا ہے صرف الاسلام الاسلام کے علاوہ کوئی دین جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے وَمَن غیر الاسلام دیناً فلن يقبل من اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرو گے اللہ کے ہاں ہر کس جو ہے وہ قابل قبول نہیں اور آخرت میں خسارہ پانے والے میں سے ہو گئے آج اللہ کا شکر بجا لائیں ایک یہودی نے سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا یا امیر المومنین اگر ہماری کتاب میں ایسی آیت ہوتی تو ہم اس دن جو ہے وہ عید منایا کرتے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ نے جواب دیا کہ ہمارا تو پہلے ہی جو ہے اس دن دو عیدیں جمع تھیں وہ عرفا کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا اس دن عرفا نومی ذی الحجہ اور جمعہ دونوں جو ہے وہ جمع ہو گئے تھے جس دن جو ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے ہمارے لیے تو پہلے ہی جو ہے وہ دن ایسا دن تھا جو خوشی کا دن ہے تو ایسا دین جن کو مل جائے اس دین کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ پھر ذلت اور خاری ہو اور پھر جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے غلامی اور غلامی بھی گھٹیا ترین انسانوں کی اور ان انسانوں کی آپ نہیں پڑھتے کہ کس نے جو ہے وہ پیمپر باندھ کر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں کیا فوجی پیمپر باندھ کر لڑ رہے ہوتے ہیں امریکن فوجیوں کو پیمپر باندھنا جو ہے اس خوف خوف کن پر مسلط ہے خوف ان حتوں پر مسلط نہیں ہے خوف سائنس اور ٹیکنالوجی اور ڈراؤن حملے کی ٹیکنالوجی کے حاملین پر خوف مسلط ہے اور ابھی آپ نے نہیں پڑھا یہ بات کہ جو امریکن خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان نے اتنے امریکن فوجیوں کو ہلاک نہیں کیا جتنے امریکن فوجیوں نے خود جو ہے خودکشیوں کا ارتقاب کیا ہے اس لیے کہ جب باطل کے ساتھ تمہارا تعلق ہے اور حق کے ساتھ ٹکر لے رہے ہو تو پھر زندگی تمہاری خود اپنے آپ پر جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی اور خدا کے عذاب کی گرفت میں ہوگے اور خدا کے عذاب جو ہے وہ تمہارے دل و جان کی صورت میں تم پر مسلط ہو جائے گا اور اس عذاب سے وہ تمہیں چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے بس ایک ہی صورت ہے کہ نبی رحمت العالمین کے لائے ہوئے دین رحمت کی آغوش میں آ جاؤ اور میں اپنے حکمرانوں سے بھی یہ کہوں گا کہ آؤ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو ہے دین کو جو ہے وہ صدق کے دل کے ساتھ جو ہے وہ مانو اور اپنے آپ کو اس کے کالب میں ڈھال کر امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے حکمرانوں کو اور ان کے عوام کو اس یہ بات پہنچاؤ کہ اگر اس بد امنی سے نکلنا چاہتے ہو خوف سے نکلنا چاہتے ہو تو بس ایک ہی نسخہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین رحمت اس کو قبول کر لو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں آ جاؤ خدا کی رحمت جو ہے وہ تم پر چھا جائے گی اللہ تعالیٰ صحیح فہم عطا فرمائے واخر داوان الحمد للہ رب العالمین